بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو چھیاسٹھ اللہ تعالیٰ کا ایک تاکیدی حکم اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے کہ تمام ایمان والے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرات صحابہ و تابعین اور مشایخ نے درود شریف کا وظیفہ مقرر کیا تھا کہ روز اتنا پڑھا کریں گے اگر کسی دن ان کا یہ وظیفہ فوت ہو جاتا تو وہ خود کو مردہ سمجھتے اور ماتم کرتے کہ آج کی رات ہم مر گئے تھے اگر زندہ ہوتے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے مجاہدین سے درد مندانہ گزارش مجاہدین کرام مکمل اخلاص اور محبت کے ساتھ شریف کا اہتمام کریں اس سے ان کا جہاد قبولیت اور ترقی پائے گا آج کل فتنے بہت زیادہ ہیں اور اصلی جہاد پر قائم رہنا بہت مشکل ہے آج امت مسلمہ کو جہاد کی بہت ضرورت ہے مگر ایسا جہاد جو خالص ہو شریعت کے مطابق ہو اور مقبول ہو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ مجاہدین کی دو قسمیں ہیں کچھ مقبول اور کچھ غیر مقبول اسی طرح شہداء کی بھی دو قسمیں ہیں چونکہ جہاد سے پورے دین کو قوت ملتی ہے اس لیے مجاہدین پر شیطان بہت حملے کرتا ہے جہاد سب سے افضل عمل ہے اور مجاہد سب سے افضل مومن ہے افضلیت کا یہ اونچا مقام مجاہد سے چھیننے کے لیے شیطان پورا زور لگاتا ہے اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فتنوں سے بچیں جہاد کے نام کو ہی کافی نہ سمجھیں بلکہ خالص اور مقبول مجاہد بننے کی فکر دعا اور کوشش کریں اور اس کا ایک بہترین ذریعہ درود و سلام کی کثرت ہے نبی کریم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرکز ہیں ہم اپنے مرکز سے مضبوط جڑیں گے تو فتنوں سے بچیں گے ترقی پائیں گے اور سیدھے راستے پر رہیں گے لازمی ضرورت ہم جب تک شریف کو ثواب حاصل کرنے کا عمل سمجھتے رہیں گے اس وقت تک ہمیں اس کا اہتمام نصیب نہیں ہوگا ہمیں چاہیے کہ ہم شریف کو اپنی لازمی ضرورت سمجھیں اس میں شک نہیں کہ شریف بہت بڑے ثواب اور اجر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ایک بار درود شریف پڑھنے پر نقد پچاس انعامات ملتے ہیں اور حضرت خواجہ شکر رحمہ اللہ کے نزدیک تو ایک بار درود شریف پڑھنے پر ایک لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اور درود پڑھنے والے کا شمار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے حقیقی صوفیاء کرام دراصل اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی بریائی اور اس کی رحمت کی وسعت میں غوطہ زن رہتے ہیں اس لیے وہ اعمال کا ثواب بھی اسی رحمت کی وسعت کے مطابق بیان فرماتے ہیں یہ مبالغہ نہیں ہوتا آج کسی کو بھی رحمت الہی کے مراقبے کی سیر نصیب ہو تو وہ دیکھ لے گا کہ اس عظیم بادشاہ کے سامنے لاکھوں اور کروڑوں کی کیا حیثیت ہے بہرحال درود شریف کا اجر اور ثواب بے انتہا ہے مگر ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دروش شریف کے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے ہمیں نہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور نہ ہم نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہم نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت کی اور نہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کچھ سنا ہم نے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا فیض پایا اور نہ ہمارے کانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سننا نصیب ہوئی جبکہ دین اسلام کا مرکزی نقطہ محمد الرسول اللہ ہے یہ کلمہ ایمان کا لازمی جز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم نے بھی اس مبارک کلمے پر اسی طرح ایمان لانا ہے جس طرح حضرات صحابہ کرام ایمان لائے حضرات صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت خدمت اور مرافقت کا شرف نصیب ہوا تو کلمہ ان کے قلوب میں اتر گیا جبکہ ہمارے لیے اس کمی کی تلافی کیسے ہو بے شک درود و سلام کی کثرت ہماری اس کمی اور محرومی کی بڑی حد تک تلافی کر سکتی ہے ہم حضرات صحابہ کرام کا مقام تو نہیں پا سکتے مگر درود شریف کے ذریعہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روحانی قرب ملتا ہے اور اس قرب کی برکت سے ہم زمانے کے بڑے بڑے فتنوں سے بچ سکتے ہیں ایسے بے شمار واقعات سامنے آ چکے ہیں کہ کئی افراد نے درود شریف سے اپنا تعلق مضبوط رکھا تو بڑے بڑے گناہوں اور کوتاہیوں کے باوجود ان کی مغفرت کی بشارت آ گئی وہ مرکز سے جڑے ہوئے تھے اور جو مرکز سے غیر مشروط وفاداری رکھے تو فتنے اس کے قریب نہیں آ سکتے درود شریف ہماری آخرت کے لیے بےحد لازمی ہے اور ہماری دنیا کے لیے بےحد ضروری ہے ہمیں ہر خیر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہی ملی ہے وہ قرآن ہو یا نماز وہ کعبہ ہو مسجد نبوی ہو وہ حج ہو یا جہاد وہ ذکر ہو یا تلاوت وہ دین ہو یا دنیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں تھے تو آج بھی ہمیں جو خیر ملے گی وہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہی ملے گی اور درود شریف سے ہمارا تعلق حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور درود شریف ہمارا تعلق حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط بناتا ہے ہر درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں اور درود شریف پڑھنے والے کا نام اس کی ولدیت سمیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے فرشتوں کا ایک وسیع نظام مقرر فرما دیا ہے درود شریف کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ کہ ہمارا تعلق اپنے مرکز سے مضبوط ہوتا ہے اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت مضبوط ہوتی ہے اب جسے یہ نعمتیں حاصل ہو جائیں اس کے لیے دنیا بھی خیر اور آخرت بھی خیر اے پیارے مجاہدو اے پیارے مجاہدو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندو اللہ تعالیٰ تمہیں ساری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے تم نے اپنا سب کچھ اس دین کی خاطر لگا رکھا ہے تمہارے جسم زخموں سے چور ہیں تم پر ساری دنیا کا کفر حملہ آور ہے تم پر قدم قدم کی پابندیاں ہیں تم نے اللہ تعالیٰ سے جان و مال کا سودا کر کے اس دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ رکھا ہے بے شک تمہارا مقام بہت بلند اور تمہاری محنت بہت افضل ہے اللہ تعالیٰ تمہیں قدم قدم پر اپنی نصرت اور فتوحات عطا فرمائے تمہاری یہ قربانی اور محنت مزید ترقی اور قبولیت پائے اس کے لیے تم اپنے حقیقی امیر سے اچھی طرح جڑ جاؤ ہاں قیامت تک کہ ہر مجاہد کے حقیقی امیر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تم اپنے مرکز سے مضبوط جڑ جاؤ اور تمہارے حقیقی مرکز حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تم ان کی سیرت و صورت کی مکمل پیروی کرو ان سے محبت کا حق ادا کرو اور ان پر درود و سلام کی ایسی کثرت کرو کہ ہر وقت رحمت و نصرت کے فرشتے تم پر محو پرواز رہیں فرصت نکال کر ایک بار درود و سلام کے تمام فضائل پڑھ لو ان فضائل کے رازوں پر غور کرو اور پھر درود و سلام کی طاقت اور خوشبو کو اپنے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سمولو تب تم دیکھو گے کہ تمہارے قدموں کے ساتھ نصرت کس طرح چلتی ہے اور فتنے تم سے کس طرح دور بھاگتے ہیں اخلاص محبت توجہ اور اہتمام کے ساتھ درود شریف بہت زیادہ شریف وسل علیہ وسلم تسلیمہ ایک انمول درود شریف حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب راحت القلوب میں ایک درود شریف لکھا ہے اور اس کے فضائل و فوائد پر دو تین صفحے رقم فرمائے ہیں بندہ کراچی میں ایک بار استاذ محترم حضرت مولانا مفتی محمد جمیل خان شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت استاد محترم مولانا بدیع الزمان صاحب رحمہ اللہ کی عادت کے لیے حاضر ہوا پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ حضرت مولانا بدیع الزمان صاحب بہت متبع سنت راسخ العلم اور بڑے مقام والے عالم دین اور ولی اللہ تھے حضرت الزمان صاحب نے تخت علالت کے باوجود محبت و شفقت سے ملاقات فرمائی اور تفسیر مظہری میں سے اسی درود شریف کی فضیلت پڑھوائی جو کہ حضرت بابا فرید رحمہ اللہ نے لکھا ہے البتہ تفسیر مظہری والا شریف کچھ مختصر تھا جبکہ بابا فرید والا کچھ مفصل ہے یہ شریف واقعی ایک تحفہ ہے ایک انمول خزانہ اور ایک زندہ کرامت کوشش کریں کہ صبح و شام ایک ایک مرتبہ یا صبح دس بار اور شام دس بار پڑھ لیا کریں اس کا معنی و مطلب بھی کسی سے سمجھ لیں اور اسے اپنے معمولات کا حصہ بنا لیں شریف یہ ہے اللہم صلی علی محمد بعدد من صلی علیہ محمد بعدد من لم یوسلی علیہ وصلی علی